اسماعیل نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ حزیل کی دو عورتوں نے ایک دوسرے کو پتھر سے مارا جس سے ایک کے پیٹ کا بچہ جنین گر گیا پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک غلام یا کنیز دینے کا فیصلہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6904